اور بولے وہ تو ناؤ مگر یہی ہماری دنا کی زندگ مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک ناؤ کرتا مگر زمانہ اور انہیں اس کا علم ناؤ وہ تو نری گمان دوڑاتے ہیں